في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار صدق الله العظيم گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے قسم جواب قسم اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انعامات عظیم انعامات کا ذکر فرمایا آنکھوں کا ذکر فرمایا زبان کا گھونٹ کا ذکر گھونٹوں کا ذکر فرمایا آج ہم پڑھیں گے طلب ہوتا ہے خلقت حمل عقبا اتحم باب اتعال سے اس کے معنی داخل ہونا نبوز سے جانا اتحم باب اتعال سے اتحام باب اتعال تو خلقت حمل عقبا فلا پس نہیں اقتحما داخل ہوا پس نہیں داخل ہوا آقابا گھاٹی میں پس پھر بھی وہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا پھر بھی وہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا وما ادراک مل آقابا اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے انسان پر خیر اور شر دونوں راستے انسان کے سامنے دلائل کی روشنی میں ممتاز ہو گئے ہیں حق اور باطل کی ر... کے راستے واضح ہو گئے تو پھر انسان یقین کامل کی طاقت سے نیک اعمال کی بلندیوں پر کیوں نہیں چڑھتا یہ انسان مخلوق کے ساتھ پوری پوری ہمدردی کا معاملہ بھی کرے لوگوں کو پریشانیوں سے چھوڑائے بھوکے محتاجوں کی پرورش کرے اور رب سے بھی تعلق قائم کرے ایمان اعمال پر قائم رہے حقوق اللہ ادا کرے حقوق العباد ادا کرے تو عقبہ پھر بھی وہ داخل نہیں ہوا گھاٹی میں کیا مطلب پہاڑ کی بڑی چٹان کو بھی کہتے ہیں طرح گھاٹی کو کہتے ہیں اسی طرح عقبہ پہاڑ کی بڑی چٹان کو بھی اقبا کہتے ہیں اور اسی طرح عقبہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیانے درمیانی راستے کو گھاٹی کہتے ہیں کیونکہ انسان کے اوپر جب دشمن حملہ کرے تو انسان دشمن سے نجات حاصل کرتا ہے تو نجات یہ انسان اس طرح حاصل کرتا ہے کہ انسان پہاڑ پر چڑھ جائے یا گھاٹی میں داخل ہو کر دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اس میں داخل ہو کر دوسری طرف نکل جائے یا اوپر چڑھ جائے یا گھاٹی میں داخل ہو کر دوسری طرف چلا جائے تو انسان کی فرما برداری کو انسان کی عبادات کو سے تعبیر کیا کہ انسان عبادات کرے فرما برداری کرے حقوق اللہ ادا کرے حقوق العباد کرے گھاٹی پر چڑھ جائے پہاڑ پر چڑھ جائے یا گھاٹی میں داخل ہو جائے یہ کیوں گھاٹی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ جس طرح اقبا کے ذریعے گھاٹی کے ذریعے دشمن سے نجات مل سکتی ہے اسی طرح عبادات اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل سکتا ہے جس طرح گھاٹی میں داخل ہو کر انسان خود کو دشمن سے محفوظ کر لیتا ہے اسی طرح عبادات کا پابند ہو کر کہ انسان شیطان اور اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نیکیاں نفس پر دشوار ہیں تو نیکی کی مثال پہاڑ ہے یا گھاٹی ہے تو نیکی کے پہاڑ پر چڑھنا یا گھاٹی مشکل گھاٹی پر چڑھنے سے یہاں پر تعبیر کیا ہے اور جو گناہوں کا راستہ ہوتا ہے وہ تو آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے اس کے اوپر چلنا آسان ہوتا ہے اس لیے وہ مشکل نہیں وہ راستہ راستہ مشکل ہے تو نیکی کا راستہ مشکل ہے اس لیے اوقوبا کے ساتھ نیکی کو یعنی گھاٹی نیکی کے ساتھ گھاٹی کو تعبیر کیا آگے اللہ رب العزت نیکیوں کے اقسام ذکر فرما رہے ہیں قسم نیکی کی پہلی قسم ہے پک کوڑا پابا گردنوں کو آزاد کرنا ہے گردن آزاد کرنا یعنی غلام آزاد کرنا غلام غلام یا باندھی کو آزاد کر دینا خواہ اپنے غلام یا باندھی کو آزاد کر دے یا مالک غلام کے مالک کو قیمت ادا کر کے آزاد کرا دے یا غلام مکاتب ہے اس کا بدلے کتابت ادا کر کے یا کچھ حصہ ادا کر کے اس مخاطب کی مدد کرے تو زمانہ جاہلیت میں غلاموں میں غلاموں کے اوپر باندیوں کے اوپر بڑی سختیاں ہوتی تھی اسلام نے اس سختی کو ختم فرمایا ترغیبات کے ذریعے بڑی بڑی ترغیبات کے ذریعے آزادی کی ترغیبات دی اور آزادی کی مختلف راہیں کھول حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمان غلام آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عز کو سے آزاد فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے مقابلے میں اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد فرما دیتے ہیں بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا تو یہ قصاص میں گرفتار ہوا تو صاحب حق قصاص معاف کر کے دیت لے لے یا کوئی دوسرا دیت دے کر اس سے قصاص معاف کرا دے بھی کیا ہے سب کو رقبہ گردن چھوڑانا ہے ٹھیک ہے دوسری قسم نیکی کی او اطعام یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی نیکی کی قسم ہے شدید حاجت کے وقت مثلا قحط سالی ہے غلہ دستیاب نہیں ہے سیلاب آ گیا ہے ایسے اوقات میں کھانا کھلانا دوسری بہت سی نیکیوں سے بڑھ جاتا ہے اسی طرح یتیم کو کھانا کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے اگر وہ یتیم قریبی رشتے دار بھی ہو مسکین قریبی رشتے دار ہو تو ثواب دوہرا ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے عمدہ کام دریافت کیے گئے کہ اسلام کے عمدہ کام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سب مسلمانوں کو سلام کرنا خواہ ان سے جان پہچان ہو یا نہ ہو اور رات میں جب لوگ سوئے ہوئے ہو اس وقت نماز پڑھنا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يكهنك لنا ذي مسغبة بھوک والے دن بھوک والے کو بھوک والے دن کھانا کھلانا مسکین اس کو بھی کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا سامان ہو جیسے قرآن میں آتا ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ثواب ہے لیکن ایسے مسکین کو کھلانا جس کے پاس زندگی کے گزارنے کے اسباب بالکل نہیں اور بیچارہ مسکین ہے تو اس کو کھانا کھلانے میں ثواب بہت سی نیکیوں سے بڑھ کر ہے اسی لیے یتیمن کے ساتھ اور مسکینن کے ساتھ زام کی قید لگائی گئی ہے یہاں تک وہ نکیا بتلائی گئی جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے فی یوم مسغبہ یتیما تا مقربا او مسکینا تا مقربا تو یہ ان مصارف میں یتیم کو مسکین کو کھانا کھلانا کسی مذہب اور ملت کے ماننے والا والے کا اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا سب کہتے ہیں کہ یتیم کو کھانا کھلایا جائے مسکین کو کھانا کھلایا جائے لیکن کوئی بڑے سے بڑا عمل ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا اس لیے اس کے بعد یہ بھی فرمایا یعنی ان تمام چیزوں کے باوجود اس کو اہل ایمان کے زمرے میں بھی شامل ہونا ضروری ہے کیونکہ ایمان ہی ایسی بنیاد ہے کہ جس پر تمام تمام اعمال صالحہ کی عمارت قائم ہوتی ہے ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة تو انسان کو انسانیت میں کمال تب ہی نصیب ہوگا کہ یہ جب تک اللہ کا قرب حاصل نہیں کرے گا بالصبر بالمرحمہ وہ صبر اور رحم کی وصیت کرتے ہیں یہ جو اونچی گھاٹی پر چڑھنے والے ہیں ایمانداروں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور صبر اور رحم کی وصیت بھی کرتے ہیں اصحاب ایسے ہی لوگ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں قیامت کے روز ان لوگوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کے بعد فرمایا والذین جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انکار کیا ہم اصحاب یہ لوگ نفوست والے ہیں کم وقتی والے ہیں مشعمہ کا معنی شامت نفوست بد وقتی بائیں ہاتھ والے انہیں حقیقی سکون حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ نار مقصد یہ دوزت میں داخل ہوں گے نار انار مقصدہ پر آگ بند کر دی جائے گی ان پر آگ بند کر دی جائے گی مقصدہ میں نے بتایا اس میں مفعول باب افعال سے بند کرنا تو ان پر آگ بند کر دی جائے گی اللہ ہم سب کو کی آگ سے محفوظ فرمائے آمین سبحانی یہ سورہ بلد مکمل ہوئی اب سورت الشمس مکی سورت ہے وہی خمسہ شرط آیتن اس کے اندر پندرہ آیتیں ہیں تو یہ مکہ میں نازل ہوئی اس کی پندرہ آیات ہیں ایک رکوع ہے اتفاق یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی حضرت وریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں اور ایسی ہی صورتیں پڑھا کرتے تھے ترمیزی کی روایت ہے یہ اور تبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ نماز صبح کی نماز میں ولئی ہدایت و شمسی و زخا اور ولئی ہدایت پڑھا کرے امام بحتی رحمہ اللہ نے شعب المان میں حضرت عقبہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم چاشت کی نماز کی دو رکعتوں میں شمس و وضحا اور وضحا پڑھا کریں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم سب بحث حص و رب بھی اور وہ شمس وضحا اور وہ لئی نہیں کیوں نہیں پڑھتے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء میں سورہ بقرہ پڑھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے نماز کے طوالت کی شکایت کی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورتیں پڑھا کرے سب اسم ربک الاعلا والشمس وضحاها والدیل اذا یخشا تو اس صورت کا نام سورت سورت الشمس ہے اس کے شروع میں وشمسی آ رہا ہے وشمسی اس لیے سورت کا نام سورت الشمس ہے تو سورہ بلد میں آپ نے پڑھا اصحاب میمنا اصحاب مشما اس صورت میں جو ذکر آئے گا قد افلح من تزکا وہی تذکرہ ہے کامیاب کامیابی کا تذکرہ بھی اس صورت میں آئے گا سورت عالت میں وہاں نہیں نہ خیر اور شر کے دونوں راستوں کو ذکر کیا تھا تو اس صورت میں بھی تقوا اور گناہ کو ذکر فرما کر ہدایت خیر کو بیان کیا گیا ہے اور سورہ بلد کے آخر میں کافروں کے آخرت کے احوال بیان کیے گئے علیہم نار مقصدہ اس صورت میں کفار دنیاوی حالات میں کفار کے اوپر جو مواخذہ ہوا اس کو بیان کیا جائے گا یہ بات یہ ذہن ذہن میں رکھیں کہ سورت الشمس اس کی ترتیبیں ہیں چھبیس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 والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العظيم والشمس قسم ہے سورج وضحاها اور قسم ہے اس کی دھوپ کی وہا چار کے وقت کو دن چڑھنے کا وقت اور اس کا معنی دھوپ کے پہننے اور دن کے چھڑنے کے بھی آتے ہیں جب دھوپ پہنتی ہے دن چھڑتا ہے اس کو بھی بوہا کہتے ہیں تو بوہا گودا کی طرح مؤنس ہے مؤنس کا سیرا ہے جب یہ واہن کی جگہ ہو جو وطن کی جگہ ہو تو پھر یہ مس ہے اور قسم ہے چاند کی قمر چاند کو کہتے ہیں واحد مدد پر واحد کا سے پیچھے چلنا پیچھے چلنا اور تلاوت کمانا تھا پڑھنا پڑھنا تو تلا کا مانا پیچھے جب تو یہ چاند سورج سورج کے غروب ہونے کے بعد آتا ہے یعنی سورج کے کے کے غروب ہو جانے بعد اس پیچھے یہ چاند نکل آتا ہے تو ادا تلا چاند کی جب وہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور قسم دن ادا جب وہ دن جلاہ ظاہر کرے یہ باب تقریر سے ظاہر کرنا واحد غائب کا سیوا ہے اور اگر یہ نسارا یم شروع سے ہے ہو جلا جلا نہ ہو بلکہ جلا ہو تو اس کا معنی واضح کرنا ظاہر کرنا واضح کرنا والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو خوب روشن کر دے واللین اذا یغشاها یہ جو ہا اور یہ اذا تلاہا جلاہا یغشاہا یہ ہا سورج کی طرف لوٹ رہی ہے ٹھیک ہے دوحاہا پسند ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی اور چاند کی جب سورج کے غروب ہونے کے بعد آئے اور دن کی جب وہ سورج کو خوب روشن کر دے نئی اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو چھپا دے یا وشا چھپانا یہ پہلے بھی گزر چکا جب وہ سورج کو چھپا دے ڈھانک دے وما بناها اور قسم ہے آسمان کی ہما بنا اور اس کے بنانے والے کی اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی یفتح سے پہلانا براز کرنا اگر نصر یم سے ہو کا مانا تھا ہلاک ہونا دور ہونا دفع کرنا والارض وما ہر قسم ہے زمین کی وما ہر اس کے بچھانے والے کی ونفس وما ہر قسم ہے انسان کے نفس کی وما سواہا اور جس نے اس کو درست بنایا سوا یہ گزرنے کا پہلے گزر چکا ألهمها میں جی یہاں پر کسی لفظ کا ترجمہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ